اللہ إلا الله لا إله إلا الله لا لو إلا الله لا لام شا اللہ لام اسلام اساترح اللہ لا لات اللہ لا نا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہنگ ہن اللہ ہنگ ہن اللہ تین اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تو بھی تو ہے تو تو بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا ارحل اب بھی خستی جل با پی الا اب بھی خستی جل اللہ دھاسی قلبی ان اللہ حق حق حق اللہ اللہ حق حق حق اللہ اللہ رب رب رب سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ لئی سکن ہی شیف لئی سن ہوں کپ آئی سکن ہی شیف لئی سلح کپن آہ سے بل ہے نہیں نہیں ان ان اس سے بن ہے وہ اب سر اسما دیکھ سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لائی سلح الا هو کہتا ہے یہ ہر بن لائی سل الا هو کہتا ہے یہ ہر بن سنتا ہوں میں ازہر سو سنتا ہوں میں ازہر سو لئی سوا کا یا من ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو ہو ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیج پیش